فصل نمبر نو بھی مکمل ہو گئی تھی فصل نمبر نو مسر کے اندر فصل نمبر نو اس میں تفصیل یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا آج انشاءاللہ ان شاء اللہ اب آگے پڑھیں گے اور وہ ہے دس اس میں فصل نمبر دس اس میں میں دیکھیے جی اصل سربراہ کے معنی ہوتے ہیں برتن کے آپ نے دیکھا ہوگا اردو کے بچوں کا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کے اندر ضرور کے اندر ظروف برتن اردو کا بچوں کا جو قاعدہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی برتن بنا ہوا ہوتا ہے ایک سرائی سی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ضرور تو زرخ کے معنی اصل میں برتن کے ہوتے ہیں تو ایسی چیز جس میں کوئی چیز سما سکے تو وقت اور جگہ دونوں کے لیے زرخ کا لفظ استعمال ہوگا وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جگہ کے لیے مثلا میں نے میں جمعے کے دن جمعے کے دن وہ جمعے کا دن یہ کیا یہ وقت بتاتا ہے اور میں جمعے کے دن لاہور آیا تو لاہور کی جگہ کو بتاتا ہے تو جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اس میں کہتے ہیں یعنی جہاں پہ وقت کا پتہ چلے یا جگہ کا پتہ چلے تو وہ کیا کہلائے گا ضرور کہلائے گا اس کی کردان کیا ہے مفل مفلان فلانفاع مفل مف... ترجمہ کیا ہوگا ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی مفلان دو وقت یا دو جگہ کام کرنے کی مفاع یا سب جگہ کام تو مفل مفلان فلان ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں مح مفل مفلان مفائے اور یہ سی بڑی مثالیں ہوں گی استعمال ہوں گی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں مشرق مغرب ہے نا مشرق مغرب کیا مطلب طلوع ہونے مشرق کا مطلب کیا ہوتا ہے شرق کی جگہ یعنی کیا مغرب غروب کی جگہ تو اچھا، لفظ استعمال کرتے ہیں مطلب صاف مطلب صاف تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں جیسے مسجد مسجد مسجد کیا ہے مسجد ہے نا تو یہ سارے کے سارے کے لیے تو یہ اور بھی بڑی مثالیں آئیں بہت مثالیں آئیں گی ابھی صرف آپ ایک یاد کرانے کے لیے آپ کئی چیزیں دیکھیں اور اس میں کیا ہو سکتا ہے مثلاً مطلب اتنے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر بھی اتنے استعمال استعمال ہوتے ہیں کے جو نہیں یہ بیتنگی وہ تو بیتن ٹھیک ہے وہ جگہ کی وہ ہے لیکن یہ اس وزن کے اوپر مفالون یا مفی اس طرح کے وزن کے جو آ رہے ہوتے ہیں ہم بہت استعمال کریں گے نا مسجد مسجد مفعلون تو نہیں ہے مفعلون ہے مسجد مشرق مغرب یا اس طرح کے الفاظ یہاں پہ میم شروع میں آ رہا ہوتا میم تو وہ ایسی جگہوں کے اوپر مدرسہ مدرسہ ٹھیک ہے درس کی جگہ مدرسہ وہاں پہ بولتا بھی اچھا لگتا مزہ آ جائے گی مدرسہ مقبرہ اس طرح سے آپ مین کے شروع میں جو اس طرح آ رہے ہیں نا آپ سوچنے کے ہی ایک الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جو مقبرہ کیسے کہتے ہیں مطلب قبر کی جگہ یہ ہاں، مقام مقام ایک وہ بن جائے گا لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا اس میں تعلیل ہوئی ہے تو یہ مفلون مفلان مفائل یہ سارے کے سارے استعمال ہیں اب دیکھیے قاعدہ دیکھیے قاعدہ یہ ہے سے ہربی ماضی کے سیگے سیگا واحد مذکر سے اس طرح بناؤ یعنی اگر ماضی کیا سے حرفی ماضی کا پہلا سیگا کیا ہے تین حرفوں والا سے ہونا لگتا ہے تین حرفوں والا تو اس کا پیلے مظاہرے میں آپ نے جانا جیسے کہ تھا نا کا مظاہرے کیا آیا تھا یہ فلو یہ فلو اب ہم یہ فلو سے بنائیں گے پیلے مظاہرے کے سیگا واحد مذکر سے اس طرح بناؤ علامت مظاہرے دور کر کے اس کی جگہ میم مفتو لگاؤ علامت مظاہرے کیا تھا یا فلو کے دور کریں اور اس کی وجہ کیا لگا دیں مفتو میم مفتو یعنی فتح والا میم تو کیا تھا یا فالو تھا نا تو کیا ہو جائے گا مفالو یا فالو کی بجائے کیا ہو جائے گا مفالو اب کیا کرنا ہے آپ نے یعنی اگر این کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو اور این کلمہ اگر زبر دے دو ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو این کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو ورنہ اس کو حالت پر چھوڑ دو اور آخری حرف پر تنوین زیادہ اگر این کلمہ مضموم ہے یا فالو کے اندر تو یہاں پہ این کلمہ کیا مکتوب ہے اس کو اپنی حالت اس کو اپنی حالت پر ستا ہی رہے گا اس لیے کیا میں نے کہا مفالو لیکن اگر این کلمہ کیا آ رہا ہو مضموم آ رہا ہو این کلمہ کیا آ رہا ہو مضموم جیسے نسارا جن سورو نسارا جن سورو تو جن سورو کے اندر دیکھیں جا نون سواد را تو اس میں این کلمہ کیا ہے سواد جن سورو کے اندر ہے این کلمہ الو ہے نا یف الو جن سورو تو آپ کیا کریں گے آپ شروع میں یا کو ختم کریں گے اور میم مقبول لگائیں گے اور جمع اس میں ادمے کے اوپر جب جب کا سیگا بنائیں گے تو ادھر کیا دے دیں گے آپ زبر دے دیں گے کیا دے دیں گے زبر دے دیں گے اور اگر پہلے سے ہی زبر ہو یا این کلمے پہ زیر ہو تو پھر زپ کے اندر اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے کہ اگر این کلمہ زمے والا ہو تو وہاں پر آپ نے زبر لگانا این کلمہ اگر زبر والا ہے زمے والا ہے آپ نے زبر لگا کہتے ہیں اگر این کلمہ مضموم ہو اس کو زبر دے دو ورنہ اس کو حالت پر چھوڑ دو اور آخری پر آخری پر تنوین زیادہ کر دو آخری پر تنوین زیادہ کر دو جیسے یم شروع سے کیا ہے دیکھیں یم سرو ہے نا یم سرو دیکھیں اس میں کیا ہے یہ سواد جو ہے نا این کلمہ ہے سواد این کلمہ ہے اس پہ سواد سے کیا تھا جمع تھا تو آپ کیا کریں گے پہلے یا کو ہٹائیں یا کو ہٹایا می میں مکتوب لگایا تو کیا بن گیا من سورو من سورو اس کا کام یہ کرنا تھا کہ این کلمے کو دیکھا تو این کلمہ زمے والا ہے جب این کلمہ زمے والا ہے تو زما نہیں آئے گا تو ہم نے کیا وہاں پر فتح دے دیا فتح دے دیا تو کیا بن گیا من سرو من سرو اور آخر میں تنوین بڑھا دیں تنوین کیا بن جائے گا من سرون من سرون یون سرو سے کیا بن گیا من سرون ریبو ہے زارابا یز ریبو یہ مزارے کا پہلا کلمہ ہے یز ریبو یز ریبو ہے یا کو آپ ہٹا دیں اس کی بجائے میم مکتو لگا دیں میم مکتو لگا دیں اور این کلمہ کو دیکھیں این کلمہ کیا ہے زیر والا ہے را جو ہے وہ کیا ہے زیر ہے اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں تو یز ریبو سے کیا بن جائے گا مذریبن یز ریبو سے کیا بن جائے گا مذریبن اور یس مئو ہے یس مئو تو ہے جا کو ختم کریں میم لگائیں این کلمے کو کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں تو کیا بن جائے گا مس ماؤن مس ماؤن جب ماضی سے ہر چیز نہ ہو تو اس میں زر اور اس میں مقبول دونوں ایک طرح کے ہوں گے اگر ماضی کے جو کلمہ آ رہا ہے وہ تین سے زائد ہے اگر ماضی کا پہلا کلمہ کیا آ رہا ہے تین سے زائد والا آ رہا ہے تو اب کیا ہوگا اس میں ضرف اور اس میں مفول دونوں کا وزن ایک جیسا آتا ہے دونوں کا وزن کیا آئے گا ایک ہی طرح کا آئے گا پھر پہچانے گے کیسے وہ میں نے پہلے بھی بتایا وہ جب جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس جملے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں ضرف ہے یا اس میں مفول ہے اس میں ضرف ہے یا اس میں مفول ہے یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے جب ماضی تین حرفوں سے زائد ہو اس صورت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ نہیں ہو جائے گا کام آسان ہے مشکل ہے اس کی ایگزامپل اصل میں سیکنڈ جب جو ہی ہم کریں گے نا آپ کو فوراً مشکل کیوں لگ رہا ہے مشکل نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے نا کہ انہوں نے کتاب کی ترتیب ایسی رکھی ہوئی ہے کہ وہ بالکل یہ چھیڑتے ہی نہیں ہے مزید کو چھیڑا ہی نہیں ہے بالکل مزید کو بالکل چھیڑا ہی نہیں آپ مسجد کے اندر جب جاتے ہیں نا مثلاً ہوں مثال میں اس کی آپ کو کیسے دوں باب اختیار ایک ایسی مثال دی جائے نا جس کی آپ بھی ہوں وہ لفظ وغیرہ جیسے اجتنابا چلیں اس تنابا کو دیکھتے ہیں ہم پڑھ چکے نا اس تنابا یہ کیا اس کی ماضی تین سے زائد ہے تنابا ماضی کے نا دیکھیں نا حمزہ ہے جیم ہے تا ہے نون ہے با ہے اس تنابا یہ تین سے زائد ہے اب کیا ہوگا ہاں، جو اس میں مفول آتا ہے نا اس میں مفول جو اس کا آئے گا وہ آئے گا مجھ تنابن وہ کیا آئے گا اس میں مقبول آئے گا مجھ تنابن بن مجھ تنابن اور رب کا جو سیگا آئے گا نا وہ بھی کیا آئے گا مجھ تنابن آئے گا مجھ تنابن رب کا بھی ہوگا اور سیگا جو آئے گا وہ بھی کیا آئے گا مجھ تنابن ٹھیک ہے تو ماضی تین ہاتھوں سے شاید ہے یہ کام ہوگا دیکھیے ذرا لکھتا ہوں اب میں ضرور علم اب میں ضرور علم صاف اور واضح طریقے اس میں بنتا ہے مظاہرے سے اور ہمیشہ ہوتی ہیں اس کی دو قسم ایک ہے زرف مکان خوش ایک مکان یعنی مکان دوسرا زرف زماں ہے بے خطا ایک زمانے کو بتاتا ہے ایک مکان کو بتاتا ہے جگہ کو بتاتا ہے آتا ہے وہ ایک ہی سیگا مگر دونوں قسموں کے لیے اے ہنر نر علامت کو گرا کر دائما فتح والا مین دو اس جا لگا عین پر سیگا کے پھر کر نظر ضمہ ہے اس پر یا کسرا یا زبر دو زبر تم عین پر گر زم کے حال پر ہی چھوڑ دو کر کے آخر ہر سے ضمہ کو دور دو بڑا تنوین کو تم ضرور تین حرفی کے سوا اس میں مفول اور جب ایک آئے گا یعنی تین حرفی کے علاوہ اگر ہوگا تو پھر مجھ مفول اور وہ ہوگا اب سوالات آ گئے مطربن منتر مقتل سے اس میں زخ کی گردان کرو ٹھیک ہے اب کیا آئے گا مذہب ہاں، مصروب سے گردان کیسے ہوگی اس میں زخی گردان کرتا ہوں مزارب مظربان مظربن مزارب ترجمہ کیا ہوگا اس کا ایک وقت یا ایک جگہ مارنے کی دو وقت یا دو جگہ مارنے کی مارنے کی مذہب ان مذہبان سے گردان کرنی دیکھیں منصر منصران منصران ایک وقت یا ایک جگہ مدد کرنے کی دو وقت یا دو جگہ مدد کرنے کی اور سب وقت یا سب جگہیں مدد کرنے ہاں یہ ابھی آپ صرف ابھی آپ یہی سمجھیں ضبط کے اندر ابھی آپ مذکر مونس کی اس میں نہ پڑھیں ٹھیک ہے نا مذکر مونس کی وہ نہیں یہاں پہ وہ چکر نہیں ہے اس کا جی مذکر ہے مونس ہے اچھا اب آ گیا مقتل مقتل مقتلان مقاتل ایک وقت یا ایک جگہ قتل کرنے کی دو وقت یا دو جگہ قتل کرنے کی سب وقت یا سب جگہ قتل کرنے کی نا مقتل کا لفظ آپ اردو شاعری میں بڑا سنیں گے مقتل شاعر جو ہے نا بڑا ذکر کرتے ہیں مقتل کا لفظ استعمال تو وہ یہ ہوگا تو یہ کیا مقتلان مختلان اچھا اب آگے جی مساری مساربو مساجد مدارسو کے معنی بتاؤ مزاربو مساجد مدارس ہے نا مفائل مزاربو مزار نہیں آنا چاہیے اچھا تنوین نہیں ہونی چاہیے مزاربو مساجد مدارس نہیں ہونا چاہیے تنوین نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر اچھا مفائلو آئے گا تنوین یاد رکھیے گا تنوین نہیں ہونی چاہیے اگر کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو یہ کتاب کی غلطی ہے جس نے لکھی ہے نا کتاب مثلا جو کتاب کو آگے انہوں نے کیا تو انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے ٹھیک ہے چھاپے چھاپے کی غلطی ہے یہ چھاپے کی غلطی ہے مزارب ہونا چاہیے مساجد ہونا چاہیے مدارس ہونا چاہیے اصل میں ہوتا ہے یہ کہ عمومی طور پہ جو آگے یہ لکھنے والے ہوتے ہیں جو خطاط ہوتے ہیں وہ اکثر کئی ایک عالم نہیں ہوتے تو غلط ہیں تو بندہ سمجھتا ہے لکھنے والا انہوں نے غلط لکھا ہے بڑی اونچی شخصیت ہے وہ تو ایسی غلطی نہیں کر سکتے تو عام بات ہے مظارب مساجد مزارس آنا بتاؤ مزہ مزارب سب وقت یا سب جگہ مارنے ٹھیک ہے جد جی، ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی لگتا مساجد تو عمومی طور پر جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن وقت کے لیے بھی ہو سکتا ہے تجمہ کیا ہوگا سب یا سب جگہ سجدہ کرنے جد جی۔ تو مساجد کا کیا ہوگا سب سجدہ کرنے مدارس مدارس اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مدارس مدرسے کی جمع ہوتی ہے نا مدارس یہ بھی ضرور مدارس مدارس کا ترجمہ کیا ہوگا سب وقت یا سب جگہ درس یعنی سبق مدارس سب وقت یا سب جگہ درس سبق درس پڑھنے مدارس اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیے دو جگہ مارنے دو جگہ مارنے تو مختلف کیا تھا ایک جگہ یا ایک جگہ مارنے تو اب دو جگہ کیسے آئیں گی مصریبان مصربن مصریبان مصربن مصریبان ٹھیک ہے دو زمانے مدد کرنے تو مدد کرنے کا منترم منترم مدد کرنے کی جگہ یا دو زمانے تو کیا آئے گا منتران منتران منتھر منسران منفرانے نہیں پڑھنا کیا منتران منفرانے کریں گے غلطی ہو جائے گی منتران منتران منترم منتران ہو جائے گا اب آ گیا جی فصل نمبر گیارہ اس میں آلہ فصل نمبر گیارہ میں اعلیٰ بلکہ میرے خیال میں یہ میں نہیں کرتا ہوں اس میں اعلیٰ بھی نہیں کرتا یہ ان شاء اللہ کل کرائیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو ذرا تھوڑا سا وہ کر لیں کنفیوزنگ نہیں ہے بس ابھی آپ نے یاد کرنا ہے کریں جو یوں آپ آگے جائیں گے نا آپ کو کئی چیزیں پیچھے کی کچھ نہ کچھ کھلیں گی اور پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی آپ نے بالکل ان باتوں کو نہیں چھیڑا تھا کہ کیونکہ توجہ حجت ابھی سے آپ کو بتانے لگ سلاسی مجرد کیا ہے سلاسی مزید کیا ہے روبائی مجرد کیا ہے روبائی مزید کیا ہے پھر اس میں ہوتا کیا ہے کیسے کیا جائے گا قانون کیسے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں آگے چل کے ابھی تو آپ نے علم علمق کا اولین کا جو ہے یہ یہ پوری یہ بھی پڑھنی ہے اور اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھنا ہے آخرین بھی جو ہے آخرین وہ بھی پڑھنی ہے اس کا بھی تیسرا آخرین میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ پڑھنا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو باتیں کھلنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اسی کو آپ یاد کریں گے اس میں اس میں اعلیٰ اس سے ملتا جلتا ہے وہ قصبے کے ساتھ آئے گا آپ کو گردانے یاد کرنے میں مسئلہ اپنا بن جائے اسے میں چھوڑ رہا ہوں اس کو بھی تاکہ ایک دن آپ ذرا کو دیکھ ایک دن اس کو دیکھ دیکھیں کل ان شاء اللہ ہمارا یہ ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ کل میں نے ان شاء اللہ لاہور واپس جانا ہے تو امید پاؤں گا سبق ہو جائے گا اگر نہیں ہو سکا سات پچاس سبق نہ ہوا تو آپ جو ہے وہ پھر چھٹی کر لیجیے سات پچاس میں آپ لوگ آٹھ بجے تک انتظار کیجیے گا کیجیے گا کل دیکھ لیجیے گا اگر ہو گیا میں چلا آ گیا تو سبق پڑھا ٹھیک ہے ہاں اس میں ضرور کے اندر دو وزن آئیں گے اس میں ضرور کے اندر کیا آئیں گے دو وزن آئیں گے یا مفلون والا وزن آئے گا یا مفلون والا وزن آئے گا مفلون والا وزن آئے گا یا مفلون والا جیسے مسجد میں نے کہا نا مسجد مسجد مفعل اور منصر منصر مفل منصر مفل ٹھیک ہے یہ جی، ان شاء اللہ